الحمد لله الحمد الصلاة والسلام على صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گیا رسول اللہ ممبر دی زینت جملہ علماء کرام و سادات اعظام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور بحر العلوم والمعارف مرشد مور اور محور العلوم محافظ شریعت حضرت امام بری سرکار رضی اللہ تعالی عنہم دے مبارک قدمہ شریف دے اندر بیٹھ کے مصریال روڈ راول پنڈی دے اس جلسے دے بانی داعی حضرت مولانا مخلصی فی اللہ مفتی محمد زبیر احمد صاحب چشتی اور معاونین خصوصا ملک ملک ملک ملک محمد لیاقت صاحب دعوت دور دراز تو دوست احباب تشریف لیائے نے اس مبارک جلسے دی بنا دا مقصد مولانا دی زبانی تسان سماد فرمائے اللہ جل شانہ نے انہاں نو پیارا لخت جگر عطا فرمایا ہے چار سال چار مہینے دی مدت شریف پوری کی بزرگان دین دی سنت دے مطابق بسم اللہ شریف دی مبارک تقریب اللہ جل شانہ مولانا مزید برکت اور نوازے میرے دوستو میرا اج کا موضوع اپنی ضرورت کے مطابق ظاہری باطنی ملکی حکمرانوں سے چند با ادب سوالات اگر یہ موضوع بابا بلے شاہ دی نگری قصور شریف کے اندر کچھ دن قبل پیش کی لیکن اور سرکاری ایوانہ تو دور سی ضرورت محسوس کرتا سا اللہ پاک اتفاق بناوے قریب بیٹھ کے تے اللہ پاک سچیاں فریاد نکالن دی توفیق بخشے اور سنگ دل سنم تک پہنچاون دی کو قریب تر صورت بناوے مالک نے بنا دیتی میں جناب نو یہ ہوئی سنانا چاہنا ظاہری باطنی ملکی حکمرانوں سے چند با ادب سوال یا حقیقی مجازی ملکی حکمرانوں سے چند با ادب سوال ظاہری بات نہیں کہہ سکتے اور اور اور حقیقی مجازی حسین سمجھو اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی سرکاری ایجنسیاں ہم سے یا ہمارے حلقہ ارادت میں شامل دوستوں سے خفیہ طور پر استفسار کرتے رہتے ہیں تمہارا فضل احمد چشتی سے کیا تعلق ہے تم سکول کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو تم حکومتی نظام کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو تم مسٹر جنا صاحب کے متعلق کیا خیال رکھتے ہو تم سر سید کے بارے میں کیا کہتے ہو تو میں نے یہ ضرورت محسوس کی جب ایک ایک سے فردن فردن پوچھتے رہتے ہیں تو کیوں نہ ہو ان کا سفر ختم کر دیں اور سارا کچھ ناچیز اپنی زبان سے یک جا سنا دے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے اور حکومت والوں کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ کیا منشور رکھتے ہیں کیا خیالات رکھتے ہیں کیا نظریات رکھتے ہیں اس مقصد کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہم ہم اسلام کو جامع نظام سمجھتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں ہم کسی فرقہ کے خلاف بولنے والے نہیں ہیں ہم اسلام کے دشمنوں کے خلاف بولتے ہیں اسلام دشمنی کا رد کرنے سے ہمیں مکمل سکون حاصل ہو جاؤ تو مزید کہنے کی ضرورت تو گویا اپنا منصور اپنا مقصود حیات اپنی تمام تر مساعی کا خلاصہ اس موضوع میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ میرے غرض ہے اس موضوع کو پیش کرنے لیکن عنوان جو موضوع کا ہے وہ اگر آپ کو غرض سے نامناسب لگے تو میں مناسبت بھی سمجھا دیتا ہوں کہ اپنا منشور ملک کے ظاہری باطنی حکمرانوں کے بیانات سے حاصل کر کے سمجھانا گویا انہی کے گھر کی بات ہوگی انہی کے زبان کی بات ہوگی اور مقصود ہمارا حاصل سب سے پہلے جب ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ملکی نظام کے متعلق کیا خیال رکھتے ہو اس کا جواب صرف میں اتنا لفظوں میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا دین اور ہمارا نظام اسلام ہے ہم کسی بھی صورت میں کلن جزن کلن جز کلن کسی بھی نظام پر ذرا برابر بھی اعتقاد پر اعتقاد رہا وہم رکھنے والے بھی نہیں ہیں صرف اسلام کو نظام مانتے ہیں اسلام پر یقین رکھتے ہیں اسلام کے علاوہ پوری دنیا پر جتنے نظام آئے یا آئے تھے ہر کسی کو اپنے عقیدے سے مسترد ہم کچھ اور ہمارا یہ منشور ہے مقصود حیات ہمارا نظام ہمارا دین ہمارا مکمل ضابطہ حیات صرف اسلام دنیا کسی طرح اپنے نظام بدلتی رہے ہم کبھی بھی اس پر اعتقاد نہیں کر سکتے اعتقاد تو گزارا وہ ہم بھی نہیں کر سکتے وہ ہم جانے پہ مرجو ہوتی ہے ہم تو کسی اور نظام کے متعلق جانے پہ مرجو کا خیال نہیں اعتقاد تو دور میرے دوستو غور سے سماج فرمانا یہ چھ سوالات میں نے لکھے ہیں ملک کے ظاہری یہ ایک اصطلاح ہے میری جس کو سمجھنے والے سمجھیں گے حقیقی اور مجازی ملکی حکمرانوں سے چند بادب سوال آتا ہے بھائی یہ با ادب کے لفظ کا اضافہ تاکہ نازک دل سنم نہ ہو اور ہم پر غلط قسم کے الزامات نہ دیں میرے دوستو تین شخصوں کے بیانات میں نے سنے نیٹ پر موجود ہیں ایک وزیر اعظم پاکستان کا بیان ہے دوسرا وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بیان ہے تیسرا جماعت اسلامی کا موجودہ امیر سربراہ سراج الحق کا بیان تین بیان نیٹ پر محفوظ ہیں تینوں بیانات لفظ ب لفظ میں نے کاغذ پہ لکھے ہوئے آپ کو سناؤں گا اس کے بعد سوالات بتاؤں گا سوالات پر تبصرہ کروں گا سادہ زبان میں جس سے سوالات سمجھ آ جائیں گے اور پھر آخر میں سوالات مکمل کرنے کے بعد جو کچھ ماشاء اللہ دوست لاہور کا ماحول سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں استاد بارہ ایک بجے خطاب شروع کرے گا ہم پہنچ جائیں گے نر تک نعرہ رسالت سادات کرام حضرت پیر سید قطب علی شاہ صاحب حضرت پیر سید عبد الرزاق شاہ صاحب حضرت پیر سید رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت یار میں پہلے بھی تعین دسیا سڈے کول بہت سارے سادہ کرام اور مشاخ اظام تشریف لیا پینے لہذا جڑے چھوٹے حضرات تشریف فرمانے او سٹیج تو اگر تشریف تھلے رکھو سڈے مہمان سڈے سٹیج کی زینت بنے نے سید السادات فخر السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید قطب علی شاہ صاحب بولو یار اور دوسرا سنیا دے دلان دی دھڑکن حضرت پیر سید عبد الرزاق شاہ صاحب اس تو علاوہ بہت سارے سادات کرام تشریف لائے نے علماء اسلام تشریف لائے نے سارے خوش آمدید آخنے میرے دوستو وزیر اعظم عمران خان کا بیان ہے پنجاب ایجوکیشن کنونشن لاہور پچیس اگست دو ہزار اکیس جس کو پی ٹی وی نیوز نے نشر کیا بیان لکھا ہوا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں لفظ ب لفظ سناؤں گا جس طرح کی اردو شریف ہوگی بیان ہی اسی طرح سناؤں گا میں کوئی لفظ صحیح کر کے اپنی طرف سے داخل نہیں کروں گا جب اب اب جب ہم نے انگریز کا نظام نافذ کیا وہ کیا تھا وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں جب ہم نے انگریز کا نظام نافذ کیا وہ کیا تھا تھوڑے سے لوگ انگلش میڈیم ایجوکیشن تھی جس طرح ہم کالج میں جاتے تھے اور پھر لارنس کالج تھوڑے سے انگلش میڈیم سکول تھے لیکن یہ انگریز نے بنائے کیوں تھے اگر آپ لارڈ میکالے کی اسٹیٹمنٹ پڑھیں میرے خیال میں جو اس نے آج سے ایک سو پچاس سال پہلے کہا تھا جس نے یہ تعلیم کا نظام لے کر آیا تھا جس نے یہ تعلیم کا نظام لے کر آیا تھا اس نے کہتا تھا ہم ایک کلاس بنانا چاہتے ہندوستان میں ایک وہ کلاس جس کا رنگ تو ہو ہندوستانی لیکن وہ ہماری طرح سوچے اس کے سارے طور طریقے ہمارے جیسے ہوں اور اس کے ذریعے ہم اتنے بڑے بڑے صغیر پر حکومت کریں تو جن کو براؤن کہتے ہیں وہ بنائے انہوں نے ایک خاص تعلیمی نظام سے ہم ایچی سن کالج سے نکلے تو جب میں انگلینڈ گیا کالج کے بعد تو مجھے ایسا لگے کہ مجھے ایک انگلش پبلک سکول بوائے بنایا گیا ہے پاکستانی نہیں بنایا گیا میرے اپنے کلچر سے بھی دور کیا گیا اس تعلیمی نظام نے میرے دین سے بھی دور کیا گیا اور یہ صرف یہی نہیں تھا جدھر جدھر انگریز نے حکومت کی سنگاپور اندر چائنیز میڈیم بھی انگلش میڈیم بھی کر دیا جدھر بھی وہ گئے ایک انگلش میڈیم چھوٹی سی کلاس کے لیے اور باقی دوسروں کے لیے عوام کے لیے اب اصولن جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ہمیں سب سے پہلے اپنا اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے تھا ہمیں ایک ہی سلیبس لانا چاہیے ایک ہی کراکرم تاکہ ایک قوم بن پن اس کے بجائے تین طرف نکل گئے ایک طرف دینی مدر سے چلے گئے ایک اردو میڈیم وزیر اعظم صاحب کا بیان ختم ہوتا وزیر اطلاع صاحب کا بیان ہے جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب نے کہا پاکستان بنانے والے لوگ مذہبی لوگ تو تھے ہی نہیں وہ پاکستان بنانے والے پروگرسوں ترقی یافتہ لوگ علامہ اقبال کا یا قائد اعظم محمد علی جنا کا یا لیاقت علی خان کا لائف سٹائل دیکھیں وہ کیا تعلق ہے ان لوگوں سے جو اب اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے کچھ عرصے سے یہ جو اپنا سارے اسلامی پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان کا حلیہ ہی ہمارے جو قائدین اور پاکستان بنانے والے ہیں ان سے نہیں ملتا ان کا لائف سٹائل ہی نہیں ہم سے ملتا وہ آملیٹ انڈے سے ناشتہ کرنے والے لوگ سینڈوچ کھانے والے لوگ ماڈرن لائف سٹائل والے لوگ تھے میوزک انجوائے کرتے تھے اپنا جو ہے وہ ان کی پارٹیز ہوتی تھی کھانے ہوتے تھے ڈینڈرز ہوتے تھے جو ماڈرن دنیا میں عام انسانی خوشیاں ساری ہیں وہ ان کی ہوتی تھی یہ لوگ تو جو ہیں پسماندہ دنیا کے لوگ ہیں اور ان کو کہنا کہ میوزک حرام ہے فلانی حرام ہے ہر چیز ہی حرام ہے ایک بیان وزیر صاحب کا یہ ہے دوسرا نیوز ہیڈ لائن رات نو بجے جیو جیو نو یہ کنفیوژن بالکل دور کر لینی چاہیے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے یہ پریشانی دور کر لینی چاہیے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے قائد اعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو مذہبی ریاست بنانے کا نہیں سوچا تھا کیونکہ اگر پاکستان نے مذہبی ریاست بننا ہوتا تو پھر دیکھیے پاکستان کی تاریخ مولانا ابوالکلام آزاد یا مولانا مودودی چلاتے لوگ قائد اعظم کے نام پر ایسی باتیں کر کے ملک کو پسماندہ بنانا چاہتے ہیں عمران خان پاکستان کو وہ ملک بنانا چاہتے ہیں جیسا قائد اعظم چاہتے تھے یہ دو بیانات وزیر اطلاع صاحب سے ختم ہو گئے اب سراج الحق کا بیان سراج الحق بھی افسر رہا ہے آپ کو معلوم ہے سرحد وہ اپنی بات کر رہا ہے کہتا ہے ایک ہے سنی سنائی بات علم الیقین اور حق الیقین کی بنیاد پر میں بات کرتا ہوں میں خیبر پختونخوا میں فنانس منسٹر تھا فینانس منسٹر تھا چھوٹا عہدہ بھی نہیں ہے وزیر مالیات دو ہزار تین اور چار کے بجٹ میں ورلڈ بینک نے ہمیں پانچ ارب روپے دیا تھا اس کو ہم نے بجٹ کا حصہ بنایا پانچ چھ مہینے گزر گئے وہ پیسہ جب نہیں ملا یہاں کنٹری ڈائریکٹر تھا ورلڈ بینک کا جان وال اس کا نام تھا وہ پشاور آئے میں فنانس منسٹر کی حیثیت اس سے ملا میں نے کہا جان وال وہ جو قسط دینا تھا اس کی وجہ سے ہمارے سارے ترقیاتی کام رک گئے ہیں انہوں جس طرح لکھا ہے اس انہوں وہ ہنس پڑے اور کہا جو تم نے خواتین کے بل بورڈ جو ان کی تصویروں پر مبنی اس کو توڑا ہے اس کے باوجود بھی ہم سے قرض لینا چاہتے ہیں ہم نے کہا جانوال ہمارے بل بورڈ پر عورتوں کو تصویروں اور قرضے کا کیا تعلق وہ ہنس پڑے وہ جانوال ہنس اس نے کہا قرض لینا ہے تو کلچر بھی لینا ہے خارجہ پالیسی بھی لینا ہے داخلہ پالیسی بھی لینا ہے تعلیمی پالیسی بھی لینا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے پیسہ ہمارا ہو اور نظریہ تہذیب اور عقیدہ آپ کا ہو میرے دوست ہمارے پاس یہ خالی تین بیان نہیں ہیں یہ حالیہ تین بیان ہے ہمارے پاس دفتر اتنے ہیں کہ ہم اگر دکھانا شروع کر دو تو دیکھنے والا تھک جائے یہ صرف حالیہ کیونکہ حالیہ حضرات جو ہے نا وہ اپنا نیا نیا حال دکھاتا دکھانا چاہتے ہیں تو ہم بھی ان کی بارگاہ میں ان کا حال پیش کر رہے ہیں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 جس کو جتنا سعادت مند سمجھو اتنا بڑا جس کو جتنا بڑا سعادت مند سمجھو اخیر وہ شیطان معلوم یہ سر سید کا بیان ہے بارہ گنے ایمان سے کہتا ہوں گنے نہیں جائیں گے اتنے بیانات میرے دوستو اب آپ نے وہ بیانات سن لیے ٹھیک ہے بیانات کی روشنی میں یہ سوالات ہیں اگر حکومت والے حضرات میں ان کا سفر بالکل معمولی چھوٹا کرنا چاہتا ہوں چھپ کر نہیں بیان کر رہا ہماری طرف کسی ایجنسی خفیہ جاسوس کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر بات چھپ کر کریں گے کوئی مکاری کریں گے تو پھر ہے ہم تم یہ اسلام آباد ہے یہ راول پنڈی ہے درمیان میں ایک روڈ ہے بات نہیں اگر میں نے قصور میں کہا تھا یہاں بھی دوہرا تھا میرے ان چھ سوالات میں سے کسی ایک کا ایک کا جواب اگر حکومت کی طرف سے مل جائے عنایت ہو جائے تو ہم سارے چشتی حضرات حکومت کے بلا معاوضہ بغیر تنخواہ کے نوکر اور غلام بن گئے یہ سکولی طبقہ آپ کو معلوم ہے یہ تنخواہ کے بغیر ماشاء اللہ ہمارے بڑے حضرت صاحب قبلہ کے بڑے صاحب صاحب جناب پیرزادہ محمد رضا چشتی مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں استقبال کریں استقبال کریں کھڑے ہو جائیں سارے حضرات کھڑے ہو جائیں اور استقبال کریں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے تحقیق نعرہ تکبیر بول میرے بھی رات نو بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالاد نعرہ تحقیق حق عالے سمنا علماء حق سمنا صاحب صاحبزادہ مفتی محمد رضا چشتی یار ان کو راستہ دے دیں راستہ دے دیں تشریف رکھو دوست تشریف سماد فرماؤ دوستو پہلا سوال عمران خان صاحب کے بیان کو ملحوظ رکھنے کے بعد مشار الیہ سوال شروع ہو رہا ہے وزیر اعظم صاحب نے پہلے کہا ہے نا بیان میں کہ سکول کا نظام تعلیم ایک ایسا نظام تعلیم کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ایچیسن کالج سے پڑھ کر فارغ ہوا تو نہ پاکستانی تھا اور نہ ہی میں مسلمان مجھے دین سے دور کیا گیا یہ خان صاحب کا بیان اس پر سوال ہے مذکورہ انگریزی سازی تعلیم کا تسلسل جاری ہے یا نہیں تعلیم وہی چل رہی ہے جس کو آپ سازشی کہہ رہے ہیں جس نے آپ پر اتنا گندا اثر ڈالا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں نہ میں پاکستانی رہا اور نہ میں مسلمان رہا یہ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہی جو تعلیم سازشی آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا گہری سازشی تعلیم کہ نہ پاکستانی چھوڑتی ہے اور نہ مسلمان چھوڑتی ہے ہم پوچھتے ہیں اس تعلیم کا تسلسل جاری ہے یا نہیں وہ تسلیم چل رہی ہے وہ تعلیم چل رہی ہے یا نہیں اگر جاری ہے تو اس کو ان مسلمانوں میں سرکاری ذرائع سے داخل کرنے سے کیا غرض جو کسی صورت میں اسلام اور ملک دشمنی کو قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتے اور اگر جاری نہیں تو اس سازشی تعلیم کو ہم مسلمانوں میں متعارف کرایا جائے تاکہ دونوں میں فرق اور امتیاز پر غور کیا جائے خلاصہ مسلمانوں سمجھاتا ہوں کیا وزیر اعظم صاحب آپ نے تو برملا بتا دیا کہ سکول کالج کی تعلیم سازشی تعلیم ہے اس کا نتیجہ پاکستان اور اسلام کا دشمن دیکھنا چاہتے ہیں دوسری اس سوال کی اگرچہ ضرورت نہیں رکھتی تھی لیکن پھر بھی اتمام سوال کے لیے کرتا ہوں کہ اگر اس تعلیم سازشی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا تو پھر یعنی وہ جاری ساری نہیں ہے وہ سلسلہ رک گیا پاکستان بننے کے بعد اگرچہ حقیقت کے خلاف ہے لیکن اگر بال فرد مان لیں تو پھر کم از کم اتنا مہربانی تو کرے نا ہم تعین وہ تعلیم سازشی انگریز متعارف تو کرائیں ہمیں بتائے تو صحیح کہ وہ سازشی تعلیم وہ تھی تاکہ ہم غور کریں کہ یہ جو مروجہ تعلیم ہے یہ اور وہ تعلیم ان دونوں میں کس حد تک فرق ہے امتیاز ہے اگر ہمیں ان میں فرق امتیاز معلوم ہو گیا آپ نے ثابت کر دیا کہ دونوں تعلیموں میں ضرور فرق ہے تو پھر ہم بسم اللہ آپ کے کہنے کے بغیر اس تعلیم کو اپنانا اپنا فرض سمجھیں گے کیونکہ جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں جس کو ہم اسلام اور اسلام کے مطابق سمجھتے ہیں وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول نہ کریں اس کو اپنائے نہیں اس کو پھیلائے نہیں ہم کو لالچی لوگ تھوڑے ہیں ہم کو تنخواہ کے چکر میں تھوڑے آتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کے رسول کی رضا مندی کے لیے یہ کام کرتے ہیں لہذا اللہ رسول کی رضا کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا سب کچھ کریں گے اور اس تعلیم کو اپنے بچوں میں اپنے دوستوں میں اپنے حلقے میں عام کریں گے اگر تم فرق ثابت کرو اگر فرق ثابت نہ کر سکو ایک ہی چیز ثابت ہو ہے صرف یہ ہے کہ بھائی اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت ان کی حکومت تھی اس وقت تمہاری ہے اگر اتنا فرق ہے تو پھر یہ قبول کرنے سے ہم قاصر ہیں ہم آجد ہیں ہم معذور ہیں ہمیں معذور رکھیے یہ ملک کا دشمن بننا اسلام کا دشمن بننا کسی چکر میں کسی چکر میں ترقی کا چکر ہو تنخواہ کا چکر ہو برادری کا چکر ہو رشتے کا چکر ہو ان سارے چکروں پر ہم لانت بھیجتے ہیں ہم ہاں، ایسا ویسا ایمان نہیں رکھتے کہ جناب فلاں فلاں ادھر ہے فلاں بہانا ہے تو اسلام چھوڑ دو اسلام کے دشمن بن جاؤ ہم تو آخری محبوب چیز اپنی دین اور عزت کے بعد جان سمجھتے ہیں ہم تو اس اسلام کے لیے جان دینا فرض سمجھتے ہیں پھر چھوڑ کر سکتے ہیں یا دشمن کیسے بن سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سمجھ آ گیا پہلا سوال دوسرا سوال سمجھو یہ بھی وزیر اعظم صاحب کے بیان سے متعلق ہے جس تعلیم نے تمہارے جیسوں کو بقول تمہارے پاکستانی اور مسلمان نہیں بننے دیا اس کے پاکستان اور اسلام دشمن ہونے پر یقین ہو گیا اب اس سازی تعلیم کے تمام ادارے بند کرنے کی بجائے دوسرے تعلیمی اداروں کو اسی سازشی تعلیم اپنانے پر سرکار کی طرف سے ہر طرح کا ہربا اور دباؤ سرکار کے متعلق مسلمانوں کے دلوں میں کون سا حسن زن پیدا کرے گا اس صورت حال کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں سرکار کے متعلق اسلام اور عوام دشمنی کا زن یا یقین پیدا کرنا منطقی نتیجہ ہے تو اس کا ذمہ دار سرکار کے علاوہ کون ہوگا کیا مطلب ایسی باتیں خود کر کے یہ لوگوں کے سامنے ہمارے سامنے یہ بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دینے کے بعد بتا دینے کے بعد کیا کیا واضح طور پر بتا دینے کے بعد کہ جی اس تعلیم کی نحوست سے ہم پاکستانی نہ رہے مسلمان نہ رہے تو ہم نے کہا یہ تعلیم جو پاکستانی نہیں بننے دے رہی آپ کو جو آپ کو مسلمان نہیں بننے دے رہی اس تعلیم کو تو ہر جگہ پر پاکستان سے ختم کر دینا چاہیے تھا افسوس ہے یار سر ہم تو عربی کے خادم ہیں عربی عربی زبان کے حواشی شروحات جو ہیں اللہ تعالی کے فضل سے ان کی بریک سے بریک لطائف جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے بھی ہیں ہاشیہ نویسی بھی کرتے ہیں ہاشیا فامی بھی کرتے ہیں یہ سمجھنے والے ہیں اتنا موٹی سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ سکے گی جب آپ صاف فرما رہے ہیں کہ اس تعلیم یہ تعلیم سازشی بھی ہے اور سازش کا اثر خود تم پر پڑا ہوا ہے تمہارے اوپر تو اب ہم یہ کہتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیں جو تعلیم پاکستان اور اسلام کی دشمن ہے تو اس کو تو ہر ادارے سے ختم کرنا چاہیے تھا اور ایسے تعلیم کے تمام ادارے بند کرنے چاہیے ہمیں کافر کرنا چاہتے ہیں آپ تو خود پریشان ہو رہے ہیں اور بیان دے رہے ہیں کہ مجھے اس تعلیم نے مسلمان نہ بننے دیا جب آپ آپ اس پر پریشان ہیں تو اور مسلمان پریشان کیوں نہیں گے آپ تو ماڈرن لوگ ہیں ماڈرن جب پریشان ہو رہے ہیں تو یہ سیدھا سادہ مسلمان کیوں پریشان نہیں ہوگا تو جب یہ پریشان سارے ہوں گے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے متعلق آپ کی حکومت کے متعلق یہ تو بد اتقادی پیدا ہو رہا بد اتقادی یقینی نتیجہ ہے ضرور اگلے کہیں گے کہ یار یہ حکومت کیوں دباؤ دیتی ہے اس تعلیم اس کے فروغ کے لیے شام سویرے رات دن ہر طریقے سے کیوں زور دیا جا رہا ہے ایک طرف سے یہ کہنا یہ پاکستان اور اسلام کا دشمن بنا رہی ہے دوسری طرف سے اسی پر زور دینا تو بتائیں عوام کے دلوں میں تمہارے خلاف کا بھی پیدا ہونا یہ تو حق ہو گیا اور سبب تم پھر تو ناراضگی جو ہے اس کی کوئی تکڑی پھر تو کسی پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے تیسرا سوال سمجھ آ اللہ ہم اور آپ لوگ جو ہے نا قوت فکریہ ہماری مر گئی ہے ہم سوچتے اب تو دین کو سمجھ سنتا ہے وہ بھی مزاق سمجھ سکتا ہے کوئی توجہ نہیں بدھو بدھو بن گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الاخلام فرمایا جس طرح بخاری میں اب فواد چودھری صاحب کے بیان کو سامنے رکھ کر اعتراض سوال ہو رہا ہے جب قائدین پاکستان تمام کے تمام مذہبی لوگ ہی نہ تھے فواد چودھری صاحب کا بیان آپ کے سامنے انہوں نے کہہ دیا نا کہ پاکستان کے تو تمام قائدین غیر مذہبی لوگ وہ تو مذہبی لوگ قائد اعظم مذہبی پاکستان بنا نہیں چاہتے بات ان کی ٹھیک ہے ہم بھی قائد اعظم کے متعلق یہی نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حضرت ماڈرن تھے یہ بالکل یہ ہمارے حکومت کے جو چلانے والے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہاں جی قائد اعظم صاحب جو ہیں ان کے بیانات کو پڑھا جائے تو بالکل صاف یہی مطلب سامنے آتا ہے سراحت کے ساتھ اب بھائی ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں چودھری صاحب کہ وہ تو قائدین مذہبی نہیں تھے تو میں نے یہ سوال کیا ہے جب قائدین پاکستان تمام کے تمام مذہبی لوگ ہی نہ تھے تو لا الہ الا اللہ کو پاکستان کا مطلب بنانا کیوں درست ہوگا لا الہ الا اللہ تو مذہب کی بنیاد ہے اسلام کی بنیاد عقیدہ ہے عقیدے کی بنیاد کلمہ ہے تو کلمہ تو مذہب کی بنیاد ہے اگلی بات اور مذہبی لوگوں کو غیر مذہبی لوگوں کے قدم بقدم چلانے کی کوششیں کیوں ہیں جب خود آپ کہہ رہے ہیں وہ غیر مذہبی لوگ تھے تو بھائی ہم تو صاف کہہ رہے ہیں ہم مذہبی لوگ ہیں بھائی وہ تو مذہبی ہو تمہارا اسلام مذہب ہے تمہارا مذہب اسلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول ہیں قرآن کو نظام اپنا سمجھتے ہو تو بھائی ہم تو مذہبی لوگ ہیں اب پھر سوال یہ اٹھتا ہے قائدین ہو گئے غیر مذہبی اور ہم ہو گئے مذہبی اسی طرح ہمارے ساتھ یا کہیں بھی مسلمان بستا ہے اپنا اسلام کو مذہب سمجھتا ہے اور اسلام کے جناب نظام کو اپنا سیاسی نظام ہر طرح سے سمجھتا ہے تو بھائی میرے دوستو پھر تو صاف ہو جب ہم سب مذہبی ہیں قائدین ان کے بقول مذہبی نہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے ارے بھائی ہم مذہبیوں کو غیر مذہبیوں کے پیچھے چلانے پر زور کیوں دیتے ہو وہ مذہبی تو غیر مذہبی کے پیچھے نہیں چل سکتا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے رسالت تحقیق اگلی بات سنو نیز کیا غیر مذہبی لوگ مسلمان ہوتے ہیں یہ سوال ہے کیا غیر مذہبی لوگ مسلمان ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتے اور یقیناً نہیں ہوتے تو بتائیں کیا آپ نے قائدین پاکستان کے لیے کافر کے مترادف لفظ غیر مذہبی استعمال کر کے ان کو کافر کہنے کی جسارت کی ہے یا نہیں لوگوں تو اٹھائیں کتابیں اٹھائیں اگر کافر اور غیر مذہبی یہ دونوں مترادف نہ ہوں میری یہ تو ہم مانا لفظ ہے کسی کو کافر کہنا کسی کو غیر مذہبی کہنا دونوں ایک مانا رکھتے ہیں اگر کسی کو کہو یہ غیر مذہبی بندہ ہے پھر کہو کافر ہے دونوں کا مطلب ایک ہے جب کافر اور غیر مذہبی لفظ دونوں برابر مانا رکھتے ہیں تو قائدین پاکستان کو جب کہا گیا کہ وہ غیر مذہبی لوگ تھے تو پھر در پردہ تو یہی کہہ لیا گیا کہ وہ کافر تھے تو یہ تو کافر کہنے کی جسارت ہے اب بتائیں آپ لوگوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں اب پھر کافر کہنے پر ناراضگی کیوں ہوتی ہے یہ کیسا عجیب عجیب حکم ہے جو تمہارے لیے جائز ہے دوسروں کے لیے ناجائز ہے شیر سنت ترجمان حقیقت حضور قبلہ مفتی فضل احمد چشتی شیر نارا تقریر قبلہ صاحبزادہ والا شان جناب تشریف لا رہے ہیں امام آباد شریف لاہور سے ہمارے مرشد کریم کے لخت دیگر حضور قبلہ پیر محمد رضا صاحب صدیقی چشتی دامت برقات عالیہ آپ ہماری محفل کی زینت بننے والے ہیں تمام احباب ہم آپ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کریں ناروں کے گونج میں آپ کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نار رسالت نعرہ تحقیق نار حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حضور قبلہ صاحب زیادہ والا شان قبلہ محمد رضا صاحب صدیقی حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لجپال حضور قبلہ خواجہ محمد محبوب فرید سرکار حضور قبلہ تاجدار گولا پیر مہر علی شاہ حضور قبلہ امام علی شاہ صاحب سبحان اللہ ہماری محفل کی زینت بنے ہمارے پیر و مرشد کے لخت جگر حضور قبلہ مفتی محمد رضا صاحب مجدو ہو آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش کہتے ہیں تمام احباب تشریف رکھیں استاذ قبلہ کی گفتگو جاری ہوتی ہے یار میں نے کتنی دفعہ کہا ہے فالتو بندے سٹیج پہ نہ چڑھے پیچھے سے سٹیج گر رہا ہے برائے کرم سٹیج پہ سارے حضرات مت چڑھے

میرے دوستوں کو شام ہیں چوتھا سوال ہے فواد چودھری صاحب کی بات کے متعلق بقول آپ کے توجہ مسلمانوں فواد چودھری صاحب سے گزارش ہے بقول آپ کے تم سکولیوں کے تمام طور طریقے انگریز والے بنائے جاتے ہیں اور بن گئے جس طرح کہ انہوں نے خود کہا کہ قائدین کے سب طور طریقے انگریزوں والے خود کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں تم کالے انگریز بن گئے ہو تو بتاؤ اب مسلمان تم کو کیا سمجھ تم تو خود کہہ رہے ہو کہ قائدین بھی انگریز تھے یعنی انگریزی طرز بود باش والے تھے سینڈوچ کھاتے تھے فلان کرتے تھے فلان کرتے تھے یہ خود تم کہہ رہے ہو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ بتاؤ اب ہم مسلمان تم کو کیا سمجھیں اور اپنے دینی دنیاوی مسائل میں تمہاری طرف رجوع کیسے کریں تم نے تو واضح بتا دیا سب کچھ تو ہم کیسے آئیں آپ کے پاس کہ مہربانی فرما کر ہمارے مسائل حل کریں آپ نے تو بتا دیا ہے ہم تو انگریزوں کے ساتھ رہنا گوارا نہ کرتے تھے اور تم کہہ رہے ہو کہ قائدین سب انگریز طریقے پر چلنے والے لوگ تھے غیر مذہبی لوگ تو غیر مذہبی بھی تم بنے انگریزی طریقے پر چلنے والے بھی بنے ہم سیدھی سادی بات ہے ہم تو محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو مانتے ہیں چلنا چاہتے ہیں چلنے پر زور دیتے ہیں اور انشاءاللہ شاء آخری دم تک کسی پر زور دیتے رہیں گے لیکن بتاؤ تو صحیح اب آپ کو کیا سمجھیں اور پھر آپ کی طرف کیوں آئیں ممکن تھا ہم آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے لیکن آپ کے بیانات ہمیں بد گمان کر رہے ہیں اگر آپ کسی کو نئی روشنی کہتے ہیں کہ جو منہ سے نکلے اس کی خبر ہی نہ ہو تو اگر ہم کہہ دیں اللہ ایسی روشنی سے ہمیں محفوظ رکھنا تو اگر ہمارے اس دعا پر آمین نہیں کہتے تو کم از کم ہم پر ناراض تو نہ ہو کیا خیال ہے بھائی پانچ نمبر سوال تقسیم ہند کا یعنی ہندوستان کو بانٹنے کا سب سے بڑا سبب بل اتفاق دینی اور تہذیبی اختلاف ہی بتایا جاتا ہے جیسا کہ مسٹر جناح صاحب کے بیانات میں بھی عام نظر آتا ہے اور آپ کے بقول قائدین پاکستان اور ان کے سیاسی وارثوں اور تعلیمی اداروں کا اسلامی تہذیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو اگر کچھ غیرت مند مسلمان آپ سے مسٹر جنا صاحب کی طرح تقسیم پاکستان کا مطالبہ کریں تو با جانب ہوں گے یا نہیں دوسرے لفظوں میں سمجھاتا ہوں چودھری صاحب اور یہ بیان کر رہے ہیں جس طرح کہ جی ان کی تعظیم ان کی تعلیم قائدین کی بھی اور تھی بعد والوں کی بھی اور ہے اسلام سے دور کرتی ہے پاکستان اسلام کا دشمن بناتی ہے میرے دوستو تم خود سمجھدار ہو یہ ملک کیوں بنا تھا اس کا سبب کیا بتایا جاتا ہے کہ جی ہندوؤں کی تہذیب اور ہے ہماری تہذیب اور ہے دو قومی نظریہ جس کو کہا جاتا ہے اب سوال یہ ہے جب خود ملک کی باغ دور سنبھالنے والے لوگ بار بار یہ کہیں اور تعلیمی ادارے کے خدا بندان ہیں وہ بھی بار بار اسی چیز کا تکرار کرتے رہیں کہ یہ تعلیم دو نمبر انگریز بناتی ہے وہ بار بار یہی کہتے ہیں تو مسلمانوں جب وہ صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام وہی ہے اور تعلیم سے وہی اثرات حاصل ہو رہے ہیں تو اگر پہلے دن پاکستان بنانے کے لیے اسی چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور ہے ان کی تہذیب اور ہے ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے اب جب ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہے ان کی تعلیم تہذیب اور ہے وہ خود کہہ رہے ہیں تو بتائیں اگر کسی کے دل میں یہ شوق اٹھے اور وہ کہے میں بھی بابا جناح کی سنت کے مطابق یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی علیحدہ خطہ پاکستان میں دیا جائے جس کے اندر ہم زندگی بسر کریں کیونکہ ہم رسول کی تہذیب پر ایمان ایقان رکھنے والے ہیں انگریز کی تہذیب کو ہم مردود سمجھتے ہیں تو اسی اختلافی نظریے کو دو نظریے بنا کر دو قومی نظریہ بنا کر اب کسی ملک اور ریاست کی بنیاد کیوں نہیں بننے دیا جاتا اگر پاکستان بننا حق تھا تو اسی نظریے کی بنیاد پر کوئی اور ریاست کا وجود میں آنا یہ بھی پھر بالکل صحیح ماننا پڑے گا یہ کیسی عجیب بات ہے خود دعوے کرتے رہنا کہ انگریز بن رہے ہیں انگریز بنا رہے ہیں اور پھر کہنا اسی پر راضی رہو گوفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا گوفا کا کش کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو لیکن سنو غریب کے دل سے روح نکل سکتی ہے لیکن اس کے محمد محمد کی تابے داری کا جذبہ نہیں نکل سکتا اور میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں پاکستان کے کسی خطے کو ایک آزاد ریاست بنانے کا مطالبہ کر رہا ہوں یہ سوال ہے یہ استفام ہے تعلیم بہت زیادہ ہے کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ خطہ میں کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ مطالبہ کروں گا خطہ بنا اب سراج الحق فنانس منسٹر صوبہ سرحد کے بیان کے پیش نظر سوال ہے اس نے کیا کہا جانوال وال نے کیا کہا تھا پیسہ ہمارا ہو عقیدہ تمہارا پیسہ ہمارا ہو تہذیب تمہاری ہو پیسہ ہمارا کلچر تمہارا ہم قرضہ اسی لیے دیتے ہیں اور بکھی قوم سنو اپنی ذلت قسم و ذات دی کر کے نا اسی جس گھر پلے ہیں ہاں، ہاں۔ بھوک بڑی ویکھی ہے لیکن بھوکا ہونا گوارا نہیں کیتا اسی ایسے رج گھر رجے گھر دے پتراں غریبی دے دورے چی امیرا تو بد بے نیازی خصوصاً میرے شیخ آپ جیسا استغنا اور بے نیازی یا صحابہ نظر آؤں یا آپ نظر آؤں گی فیضان مہر علی حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع اجپال ایمان سے کہتا ہوں اس راستے پہ چلنا گوارا نہیں اس گھر میں بیٹھنا گوارا نہیں اس گاڑی کی سواری گوارا نہیں اس بجلی کی روشنی گوارا نہیں جو اس کرنے پہ جو اس کرنے سے وجود میں آئے جو قرضہ مسلمان کا دین عزت عقیدہ ہر چیز برباد کر ہاتھ میں آئے ہم بس بے حیا بن کر جی رہے ہیں دل نہیں کرتا جینے کو جی اس ڈھیٹ دنیا میں شوق رکھنے والا کو کمی نہیں ہو سکتا ہے جس کو کسی چیز کی قدر ہی نہیں ہے صرف کھانے کھانے کھانے جب سنو سوال سنو جب جب یورپی قرضہ مشروط ہے اہل یورپ کا کلچر خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی اور تعلیمی پالیسی قبول کرنے کے ساتھ اور کفار کا نظریہ تہذیب عقیدہ لینے اور اسلام کی تہذیب اسلام کا نظریہ اسلام کے عقیدہ کے مخالف اور دشمن بننے کے ساتھ تو پاکستان کی ستر سالہ تاریخ کا نتیجہ اسلام مٹانے اور کفر کو فروغ دینے کے علاوہ کیا ہے اور پھر اس کے باوجود پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام بتانا اور مسلمانوں کو مذہب سیاست آزاد بتانا منافقت دھوکہ بازی اور انگریزی سازش کے سوا کیا ہے اور یہ صورت اجتماع نقی زین کی صورت ہے یا نہیں آسان کر دیتا ہوں جب سب کچھ ہی کافروں کا اپنانا ہے پھر قرضہ ملنا ہے تو بتائیں پاکستان جب سے بنا ہے قرضہ لیتا آ رہا ہے تو بتائیں پاکستان کیا بن گیا کیونکہ کردہ تو اس وقت ملتا ہے جب پہلے عزت بیچی جائے ایمان بیچا جائے دین بیچا جائے خدا رسول سب کچھ تباہ کر کے وہ خود کہہ رہے ہیں اور وزیر کہہ رہے ہیں چھوٹا موٹا بندہ نہیں کہہ رہا کمینے لوگ کہتے ہیں یہ چشتی جھوٹ بولتے ہیں وہ انی کا بچہ جھوٹ والے دن تو پیدا ہوگا للکار ہے للکار ہے ہاں، للکار ہے للکار ہے ہم نے اللہ کے فضل سے صرف سچائی کا دودھ پیا ہے شیر سنت ترجمان حقیقت حضور قبلہ مفتی احمد چشتی سے شیر اسلام شمشیر بینیا شیر سنا یہ ختموں کی آس رکھ کر بیٹھنے والا ملا نہیں اللہ کے فضل سے بیس سال ہو گئے جب سے شعور سنبھالا میں نے مردے کے گھر سے یعنی جہاں موت جہاں پر غمی کی محفل ہوتی ہے اور غمی کی محفل سے میں نے کھانا نہیں کھایا اللہ ڈیل کا بچہ تو روٹی کو رونے والا ملا ہو کر ہمیں کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں تیرے اپنے اوپر کرتے ہو تم میرے حضرت صاحب کے کتے کے اندر کتوں کے بھی کرو میں نے خدا کی دھرتی پر ایک ہی مرد دیکھا ہے حضرت صاحب کے سوا کوئی مرد نظر ہی نہیں آیا اگر کوئی نظر آتا میں اس کی غلامی کرتا اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضور قبلہ قطب الوجود خاجہ محمد شبی نجبال زندہ میرے دوستو یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں پورے ہوش سے بات سے لیکن کیا کریں افسوس یہ ہے کہ اسلام اور سچائی کی قدر کرنے والے نہیں رہے بہت خلیل رہ گئے ہیں اسی وجہ سے اقبال فرماتے ہیں لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیش کے بندے ہیں غلامی مند انگریز کی غلامی غلامی رہنے والے اللہ میں اقبال کہتے ہیں اللہ مجھے کیسے ملک میں تو نے پیدا کر دیا میں آزاد میں اللہ رسول سے غلامی پر یقین رکھتا ہوں ایسے لوگوں میں پیدا کر دیا جو انگریز کی غلامی پر توجہ ہے مسلمانوں اب سوال یہ ہے پاکستان پہلے دل سے قرضہ لے رہا ہے اور آپ خود بتا رہے ہیں کہ قرضہ ان شرطوں کے ساتھ ملتا ہے تو بتائیں تو صحیح ستر سالہ تاریخ پاکستان پاکستان کے ماتھے پر تم نے کیا تمغہ لگایا قرضے لے کر کیا تمغہ لگایا سب چیز بیچنے عزت فروشی کرنے دین فروشی کرنے کا خود تمہیں کون کہتا ہے یار اگر کوئی تمہیں کہتا ہے جب بیان کرو تو اس کی ناصب سے کو مارو مارو اس کو اندر کہ ایسی باتیں ہمیں کیوں کرنے پر مجبور کرتے ہو جس سے اگر سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے ذہن خراب ہو جائیں وہ ہمارے وہ ہم سے عقیدت چھوڑ اگر آپ ایسی بات خود نہ کرتے ہو سکتا ہے میرے جیسا کٹر ملا تمہارے جوتے اٹھاتا رہتا ہے لیکن کیا کریں تم اتنا صاف بندے ہو کہ تم نے صاف ہمیں بتا دیا جب صاف بتا دیا بزرگو بزرگوں اتنا بدھو نہیں ہیں اب تمہارے جوتے اٹھائے جی جی کیونکہ میں نے تنخواہ نہیں لی میں اس وقت پچپن سال سے سال کے قریب پہنچ گیا ہوں ٹھیک ہے تو اگر اصل زندگی تو گزر گئی اب تو موت کے قریب بیٹھا ہوں تو کیسے ممکن ہے میرے بھائیوں کہ موت کے قریب ہو کر اتنا سچائی مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی میں نے پھر آگے جو کہا ہے الفاظ اردو کے ہوں گے وہ آپ بعد میں سنیں گے غور کے ساتھ میں پڑھ گیا ہوں سمجھا نہیں سکا وہ آپ سمجھتے رہنا میں تو ان پڑھ ہوں آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں میں تو سا بندہ ہوں انگریزی آتی نہیں ہے آپ تو سمجھدار تعلیم یافتہ لوگ ہیں کسی ساتھ والے پروفیسر سے پوچھ لینا چشتی نے کیا لکھا ہے ابھی آسان لفظوں میں لکھ کر آیا ہوں اگر مشکل میں لکھ کر آتا تو وہ تعلیم یافتہ کر رہتے اب اگلی بات میری سنیں جو قومی ترانہ کے موجب قومی ترانہ جانتے ہو نا قومی ترانہ کے موجد حفیظ جالندری رحمہ اللہ کا وہ مقولہ جو ان کی مشہور زمانہ کتاب شاہنامہ اسلام جلدوم کے مقدمے میں ان کے اپنے قلم سے ثابت اور موجود ہے وہ کیا ہے حفیظ جالندری نے کیا لکھا کہ اس نیم بر اعظم میں آدھا بر اعظم پورا ہندوستان سارا اس نیم بر اعظم جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی میں نے یہ سازش سکولی تعلیم میں کار انداز پائی اب یہ نئے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا ہمارے پاس بہت دفتر پڑے ہوئے یہ حفیظ جالندری جس کا ترانہ چلتا ہے یہ اس کا اپنے قلم کا لکھا ہوا یہ مقولہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے علاقے میں جتنا مسلمانوں پر ذلت آئی ہے میں نے جو تحقیق کی ہے نا تو مجھے اس کا سبب صرف سکولی تعلیم نظر آئی یہ اس کا مطلب ہے میں کہنا چاہتا ہوں اور ضرور کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب فواد چودھری صاحب سراج الحق صاحب یہ آپ کا نیا بیان اس وقت یہ آپ کا ہی نہیں اس سے پہلے بھی یہ حقائق کھلتے رہے اگلے بیان کرتے رہے لیکن بزرگ لوگ فرماتے ہیں لالچ کی آنکھ کو دانا نظر نہیں لالچ کی آنکھ کو جال نظر نہیں جب شکاری جال ڈال کر بیٹھا ہوتا ہے اور دانے بھی پڑے ہوتے ہیں تو چڑیا دانے کو دیکھتی ہے لالچ کی آنکھ جال نظر نہیں آتا جال کے رنگ کا دانا نظر آ جاتا ہے بس اصل بات اتنا ہے اور جب مسلمان لالچ کو چھوڑ دیتا ہے پھر پہلے جال نظر آتا ہے بعد میں دانا نظر آتا ہے وہ کہتا ہے لاکھ دانے ہوں ایسے لانت تو ایسے دانے پر ہم جال میں قید ہونا گوارا نہیں کرتے جیوے جیوے جیوے جیوے للکار ہے للکار ہے للکار دونوں ہاتھ اٹھا کر میرا کلائی دے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے جو دیر کا ہاتھ یہاں بلا جواب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر للکار ہے للکار ہے اللہ مسلمانوں سنو سنو کچھ جملے حفیظ کے اور بھی ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں آگے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ مقولہ جو حفیظ جلندری نے فرمایا اور میں نے آپ کو سنایا اگر وہ مقولہ مذکورہ بالا چھ سوالات کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو کیا ہم آپ کی طرف سے اسی کو کافی سمجھیں اگر مثبت جواب ہو تو پھر ہم معذور رکھیں پھر ہمیں معذور رکھیں اور ہمیں ہمارے درپے ہونے کے اقدامات مزید نہ کریں اور اپنی ایجنسیوں کو ہمیں پریشان کرنے سے روک دیں اور اگر ان سوالات کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تو بکنید ہر سے میں ہے اور ہم تم لوگوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا اور فریاد کے طریقے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں رکھتے باقی رہا لڑنا جھگڑنا قتل و غارت کرنا راستے روکنا اور توڑ پھوڑ کرنا ہمارے مذہب کے خلاف ہے ہم سے ایسے کاموں کے صدور کا وہم بھی نہ کرنا کیا مطلب اگر آپ کے پاس ہمارے ان سوالوں کا جواب موجود ہے تو فاف پیش فرما دیں ہم آپ کے خادم بن جائیں اگر آپ لوگ یہ جواب نہیں رکھتے ان سوالوں میں سے کسی کا تو تو پھر پھر توجہ آپ مہربانی کر کے اپنی ایجنسیوں کو روک لو ہمیں پریشان نہ کریں کیوں آ کر پوچھتے ہیں میں منظر عام پہ سنا رہا ہوں آپ جا کر پوچھتے ہیں اگر آپ کا خفیہ پروگرام ہے اور ہوگا ضرور کیونکہ آپ اپنے پروگرام کو مجبور ہو کر کسی نہ کسی وقت ظاہر ضرور کرتے رہتے ہیں جس طرح کے ابھی ظاہر کیے آپ نے تو میں گزارش کروں گا اگر اس طرح کا کوئی خفیہ پروگرام ہے تو آپ کریں لیکن رہا مسئلہ یہ کہ آپ ہمارا کوئی منشور مخفی ہے اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم لڑنے والے نہیں میرے حضرت صاحب نے ہمیں ایک سبق بتایا فرمایا ہم اسلامی لوگ ہیں صرف اسلامی نظام پر یقین رکھتے ہیں لہذا ہم دنیا کے کسی نظام کو اعتقاد نہیں مان سکتے جبرن ہے جبر ہے تسلط ہے جی، جی، جی۔ وہ ماننا پڑ رہا ہے ہم اعتقاد سے نہیں مان سکتے اسلام کے نظام کے علاوہ کسی نظام کو نہیں مان سکتے لیکن اسلام کے نظام کو لانے اور دوسرے نظاموں کو دنیا سے بھگانے کے لیے ہمارے پاس طریقہ صرف ایک ہے فرمایا اللہ سے فریاد نہ لڑتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں آج تک تمہیں تم نے ہمیں کسی میدان فساد میں نہیں دیکھا نہ دیکھ سکو یہ فسادی تمہارے ہی ہوتے ہیں افسوس یہ ہے کہ وہ فسادی اتنے بڑے بڑے فساد کریں پھر ان کو تو گلے لگاتے ہو اور ہم جیسے مسکینوں کو جو ہر فساد پر لانت بھیجتے ہیں شریعت کو سمجھتے ہیں اور سلف صالحین کے مطابق چلتے ہیں ہمارے پیر مہرے علی شاہ جس طرح چلے ہم اسی طرح چلتے ہیں ہمارے امام بری سرکار جس طرح چلتے ہیں ہم اس طرح چلتے ہیں ارے بھائیوں یہ جس طرح ہمارے پیر سیال چلتے تھے ہم چشتی ہیں ہم اپنے چشتی بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں تو ہمیں کیوں غیر کی نظر سے دیکھتے ہو بتاؤ حکمرانوں اگر تمہیں امن چاہیے تو ہمارے جیسا امن والا دکھاؤ اگر تم کہتے ہو سر سید کے خلاف بولتے ہیں سر سید کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح وہ خود اپنے آپ کو سمجھتا تھا تم کہتے ہو مسٹر جنا کے خلاف بولتے کون کہتا ہے مسٹر جنا کو ہم اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح تم سمجھتے ہو سکولی تعلیم کے ہم سے پوچھتے ہو کیا سمجھتے ہو سکولی تعلیم کو ہم اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح تم سمجھتے ہو عجیب گنگا ہے تمہاری تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں حکومت کے غرور نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا بات تمہارے منہ کی ہے اگر ہمارے منہ سے نکلے تو جو بن جاتی ہے اگر تمہارے منہ سے نکلے تو علم بن جاتی ہے یہ فرق کیوں کرتے ہو شیر اسلام ترجمان حقیقت حقیقت شمشیر میں نیام حضور کملا مفتی فضل احمد چشتی سے ہے حضور نبرا امام الخیر مفتی فضل احمد چشتی سے جیوے جیوے جیوے جیوے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی اسلام حضور قبلہ ممتاز حسین قادری کہتے ہیں کافر سمجھتے ہو مسلمان سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو جو تم سمجھتے ہو تم ابھی کہہ رہے ہو کہ غیر مذہبی تھے ہم بھی غیر مذہبی سمجھتے ہیں اگر کوئی مجھے کہے سر سید کو اپنا ولی اور مرشد مانو میں نہیں مانتا تم خود کہتے ہو وہ غیر مذہبی تھا وہ سیاست کو مذہب سے جدا سمجھتا تھا جب وہ سمجھتا تھا میں محمد الرسول اللہ پر یقین رکھتا ہوں میرے آقا سیاست اور مذہب کو ایک سمجھتے ہیں میری آقا کی زندگی کے دو حصے ہیں ایک حصہ سیاست کا ہے ایک حصہ مذہب کا ہے جو ان دو حصوں میں سے کسی ایک کو نہ مانے وہ ابو جات کے ساتھ کا کافر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے آقا کی زندگی کے لمحے کا منکر کافر ہے جو آدھے حصے کا منکر ہو وہ گھر ہے جو اگر میں مکالا ملتا ہوں میں اپنی زندگی کا حصہ رسول سے جدا کرنا چاہتا ہوں تو مکالا ملوں وانت ملوں کر لوں لیکن میں اپنے رسول کی زندگی میں فرق تو نہ لاؤں میں کہوں بھائی میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ تو نہ کہوں کہ میرے رسول ایسا کرتے تھے کون کتا ہے کون ہے سور جو یہ کہے کہ ہمارا رسول حاکم نہیں تھا سیاست نہیں کرتا تھا اب میرے رسول کی حکومت کے ڈنکے تو دنیا پر بجے میرے رسول کا پیغام یہ تھا کہ اے دنیا کے بادشاہ ہو اگر بادشاہی کرنا چاہتے ہو تو میں محمد کے دین کے تابے دار بن کر چلو سیاست کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ سیدھی سادی بات ہے کوئی جی، یہ کوئی فلسفہ نہیں جو سمجھنا ہے یہ اسلامی زبان ہے صاف سی بات ہے ہم جن کے متعلق آپ ہم سے پوچھتے ہیں ان کے متعلق ہم وہی کچھ کہنا چاہتے ہیں جس کو آپ بار بار ستر سالہ پاکستانی تاریخ میں زبان سے دہراتے رہتے ہیں یہ ایجنسی لکھ لیں کسی ہمارا کوئی مدرسہ نہیں باقاعدہ مدرسہ نہیں ہم جانتے ہیں باقاعدہ مدرسے باضابطہ مدرسے کس دور میں چلتے ہیں کس ماحول میں چلتے ہیں وہ اسلامی سلطنتیں ہوتی ہیں اب ہمارا کام اللہ رسول کے مقدس ناموں کی حفاظت میرے حضرت صاحب قبلہ نے پوری دنیا میں یہاں باہر اللہ رسول کے نام کا ادب تعظیم احترام نیچے سے اٹھانا قرآن بنانا یہ سبق دیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے ہی ہو رہا اب ہمارے پاس جو ساتھی آتے جاتے رہتے ہیں اس کام کے لیے ہم ہمارے حضرت پیر ہیں مرشد ہیں جی جی تو انہوں نے ساتھ ہم یہ بھی فرمایا کہ جتنا مسئلے جانتے ہو اپنے پیر بھائیوں کو بھی بتاتے رہو باقاعدہ مدرسہ نہیں آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم انگریزی ہے انگریز بناتی ہے پاکستان اور اسلام کا دشمن بنا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ جب ہمارے پاس آپ مطالبہ لائیں گے کہ یہ پڑھاؤ سکھاؤ تو ہم سیدھی سادی بات ہم آپ سے معذرت کریں گے آپ سے کہیں گے کہ ملک دشمن بننا اور اسلام دشمن بننا آپ کو مبارک ہو اگر آپ وہ چار درویش جن کو ہم مسئلے مسائل بھی سکھاتے ہیں اور کاغذ مبارک اٹھانے کا کام ان سے لیتے ہیں اگر آپ ان چاند کو بھی رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم وہ بھی بند کر دیں گے کیونکہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں جو کچھ قبول کیے بیٹھے ہیں وہ جبر اعتقاد نہیں اعتقاد صرف اسلام پر صاف کہہ صاف کر اسلام پر باقی جس راہ پہ تم چلا رہے وہ جبر اگر چلانا چاہو گے ہاں، اگر تم جبرن ہمیں چلانے پر مجبور کرو گے کہ تم یہ چلاؤ تو پھر آخری اعلان یہ ہے کہ یہ جان جا سکتی ہے یہ میرا عام نعرہ نہ سمجھ جی جی یہ سڑکوں کے نعرے اور ہوتے ہیں فقیروں کے نعرے اور ہوتے ہیں یہ سڑکوں کا نعرہ نہ سمجھنا یہ صحیح ایمانی بات کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہوں گے لیکن جبر کے ساتھ جس چیز کا ہم اعتقاد نہیں رکھتے اور نہیں رکھ سکتے اس کو ہم اعتقاد سے قبول نہیں کریں گے سمجھ آ گئی جی میرے دوست بس یہی پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے انشاءاللہ شاء یہ حکمرانوں تک بھی پہنچ جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میرے دوستو دعا فرماتے ہیں صاحبزادہ محمد رضا صاحب آمین فرمائیں اور تسلی کے ساتھ تشریف لے چلیں